ہاں ہاں إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مضلنا ومن يضلله فلا هادينا وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاطيه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 وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب اغفر وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا محترم سامعین ہادوی مسجد بزرگان دین نوجوان ساتھیوں ہم نے آج خطبے کا جو موضوع ہے بب الوالدین اسی کی مناسبت سے سور بنی اسرائیل کی ایک آیت تلاوت کی ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے ماں باپ کا فرما بردار ان کے ساتھ احسان و سلوک کرنے والا بنائے ماں باپ کا با اونچا مقام و مرتبہ اسلام میں ہے اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ان کی خدمت کرنا ان کی دیکھ بھال کرنے کو افضل العمال اور بہترین عبادت قرار دی گئی ہے رب العالمین کے نزدیک توحید اور ایمان باللہ سے بڑا عمل کوئی دوسرا نہیں ہے آپ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ العمال افضل سب سے بہترین اعمال کیا ہے آپ نے فرمایا ایمان باللہ ایمان باللہ سب سے بہترین عمل ہے پوچھا گیا اس کے بعد کیا ہے آنف میں بر الوالدین ایمان باللہ توحید باری تعالیٰ کے بعد اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا سب سے بڑا عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے اس لیے قرآن پاک کے اکثر مقامات پر جہاں اپنی توحید کا کی دعوت دیا ہے جہاں توحید اور ایمان باللہ کا حکم دیا اسی جگہ احسان والدین کے ساتھ احسان کا تذکرہ کیا فرمایا والدین احسانا میرے بندو اللہ کی عبادت کرو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو وبل والدین احسانہ اور والدین کے ساتھ احسان کرو ذرا غور کرنے کی چیز ہے ایمان باللہ کے ساتھ اللہ رب العالمین نے بر الوالدین ایمان باللہ اپنی توحید کے ساتھ اللہ رب العالمین نے ماں باپ کے ساتھ اچھے احسان و سلوک کرنے کو جوڑ دیا ہے ملا دیا ہے دونوں کو کریم بنا دیا ہے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ ایک اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو والدین اور رب نے یہ بھی اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ فیصلہ کر دیا ہے کہ ہر وال اولاد پر ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا فرض ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر بہت سارے واقعات بیان کیے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ماں باپ کے ساتھ اچھے طور طریقے سے رہنا اور ان کی خدمت کرنا ان کی دیکھ بھال کرنا اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام اسلام کا نیک لوگوں کا نیک لوگوں کا طریقہ بتایا ہے نبی اللہ حضرت علیہ السلام کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک سورہ مریم کے اندر جہاں کیا ہے ایک خوبی حضرت یہلا کی یہ بیان کی ہے وَبَرَّمْ بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُلْ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا عَصِيًا اللہ رب العالمین ہیں بیا فرماتے ہیں حضرت یہلا اپنے ماں باپ کے فرما بردار تھے اپنے ماں کی نافرمانی سے بچنے ماں باپ کی نافرمانی سے بچنے والے تھے جلیل قدر نبی حضرت عیسیٰ کلمت اللہ علیہ السلاط وسلام اللہ رب العالمین نے ان کی خوبی بیان کی ہے جب گہوارے میں لائے جا رہے ہیں اور قوم کے لوگوں نے پوچھا یا مریم تمہیں یہ اولاد کہاں ملی ہے کہنے لگی کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتے فاشارہ تیری اس بیٹے کی طرف اشارہ کیا اور کہا اس سے پوچھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بھی چند دن کے تھے اللہ رب العالمین کو ان کو گوجائی عطا کی اور انہوں نے اپنی نبوت کا رسالت کا اعلان کیا رسالت نبوت کا اعلان کرتے ہوئے بھی میں فرمایا میرے رب نے ہم کو وسیعت کیا ہے ہمارے رب نے ہم کو حکم دیا ہے کہ میں اپنی ماں کے ساتھ کے ساتھ اچھا سرو کرو ولم يجعلنی جبارا شقیا رب نے مجھے ماں کا نافرمان نافرمان نہیں بنایا ہے اللہ رب العالمین نے مسلمان بھائیو ماں باپ کو غنیمت سمجھو اللہ رب العالمین کے ایک سنت اللہ ہے جو کبھی تبدیل نہیں ہوتی بدلی نہیں جا سکتی انسان کے مال میں انسان کے مال میں انسان کی اولاد میں انسان کی زندگی میں انسان کے کاروبار میں انسان کی آمدنی اور کمائی میں اللہ تعالیٰ اگر برکت دیتے ہیں تو ماں باپ کی خدمت کی برکت سے دیا کرتے ہیں اسی لیے نبی امیر المومنین علی نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ حدیث جس کو امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں بس مد صحیح منقور ہے نبی علیہ السلام نے ساتھ نمایا من سر رہو ان یمد رہو فی عمر ہی ویفاد فی ردق ہی فلیبر روان دے ہی ویسل رحمہ او کما کانا رہے سراسان اے مسلمانوں تم میں سے جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کشادہ کر دی اللہ اس کے رزق میں خوب برکت عطا کرے اور اللہ رب العالمین اس کے کمائی اور آمدنی میں خوب اضافہ کرتا رہے یہاں تک کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی زندگی کو اللہ تعالیٰ لمبی کر دے تو اسے چاہیے کہ دو عمل کرے نمبر ایک فل اپنی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے اپنے ماں باپ کی خدمت کرے نمبر دو رحم ہو اپنے رشتے داروں کے ساتھ سل رحمی کرے اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو انسان چاہتا ہے کہ اس کے مال اس کے اولاد اس کی زندگی اس کے کاروبار اور آمدنی کو اللہ تعالیٰ خوب کشادہ کر دے تو میرے بھائی امام زامن کی تعویذ سے نہیں اے یہ دنیا بھر کے چکر جو ہم نے چلا ہوگی تو ماں باپ کی فرما برداری کرنے سے ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں ماں باپ کے ساتھ حسن اور ماں باپ کی خدمت کرنے کا بہت بڑا عطا کیا عطا کی اللہ رب العالمین نے دینے کا وعدہ کیا ہے ذرا اس حدیث پر غور کریں اور اس نوجوان کے مقام و مرتبے کو ذرا دیکھیں جس حدیث کے امام ترمیدی رحمت اللہ اپنی سنن میں احمد بن حنبل اپنی مسند میں امام اپنی شوب الایمان میں نقل کرتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کی لیا ہیں کہتی ہیں نبی علیہ السلام صاحب بستر پر لیتے تھے بستر معمولی سے ہے چار پائی پر بستر ہے آپ چار پائی پر چھپ لے کے ہوئے ہیں اور میں وہی بازو میں بیٹھی تھی نیچے اچانک آپ اٹھے اور مسکرا رہے تھے ہنستے ہوئے آپ نے ہاں، ہاں، ہاں، آنکھیں کھول دی میں نے پوچھا یا رسول اللہ فدا تابی و امی میرے ماں باپ دونوں آپ پر قربان ہو آپ سو رہے تھے اچانک آپ اٹھ گئے اور اٹھے بھی تو ہنستے ہوئے میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ کوئی آپ نے ڈرانا خواب دیکھا اس لیے اچانک کچھ دیکھو اگر ڈر کر کیونکہ ہوتے تو کوئی اور کیفیت ہوتی آپ ہنستے ہوئے مسکراتے ہوئے تم بیدار ہو گئے فرمایا آئے ستو تمہیں معلوم نہیں ہے میں سویا ہوا تھا ہمارے رب نے سارا پردہ ہٹا دیا ساتوں آسمان کے پردے ہٹ گئے اور مجھے لے کے لے کے یہی زمین میں بستر پہ لے کے لے کے اللہ رب العالمین نے ساری جنت مجھے دکھلا دیا اور جب مجھے جنت دکھلائی گئی سمے تو فیح یا میرے ہنسنے کی نتیجے تھے جب جسارے پردے ہٹا دیے گئے اور جنت کے اندر جنت مجھے دکھلائی گئی تو میں نے دیکھا جنت میں ہو اور سارے جنت اس کی تلاوت قرآن سن رہے ہو اللہ رب العالمین نے فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تلاوت قرآن جس کی سن رہے ہیں جنت میں جس کی تلاوت سنی جا رہی ہے سارے جنتی جس کی تلاوت قرآن سن رہے ہیں وہ کوئی نہ فرشتہ ہے نہ کوئی مرد ہے اللہ اکبر وہ آپ کے امت ہے مدینے طیبہ قرآن ہے یہ کسی غیر کی تلاوت قرآن نہیں ہے ایک معمولی قسم کا جو آپ کا امتی مدینہ طیبہ کی گلیوں میں رہنے والا ہار صاحب نومان جس کا نام ہے اس کی یہ تلاوت قرآن ہے وہ رہتا ہے مدینے میں اور اس کی تلاوت قرآن سنی جاتی ہے جنت کے اندر کون سا ہے اس کی کیا وجہ ہے میں نے کہا الہ العالمین ہماری اتنے امتی ہو بھی اسی ایک نوجوان کو یہ مقام و مرتبہ کیوں حاصل ہے اللہ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بڑے نوجوان ہیں مجاہد ہیں مہاجر ہیں تحجد گزار ہیں ہزاروں قسم کی نیکیاں کرنے والے ہزاروں ہیں لیکن یہ مقام صرف حادثہ کو اس لیے حاصل ہوا ہے وہ ابر الناس بے نہیں اس وقت پوری دنیا میں پورے آپ کے امتیوں میں سب سے زیادہ اپنی ماں کا خدمت ماں کی خدمت کرنے والا حادثہ ہے ماں کی خدمت گزاری کی برکت سے اس نوجوان کو یہ مقام مرتبہ حاصل ہوا ہے پھر نبی رہتا سان فرمایا ہمیں آسر رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے جب آپ نے پورا بیان میرا دیا تو پھر آپ نے فرمایا تین مرتبہ کدا لے کم گر کدا لکھولی گر کداں کم اے لوگوں یاد رکھنا ماں باپ کی خدمت کرنے والے کا مقام یہی ہوا کرتا ہے جو تم لوگوں نے بھی میرے کانوں سے سنا جس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہاں لیتے ہوئے جنت کے اندر وہ مرتبہ وہ مرتبہ صرف ہارشا کے لیے نہیں ہے وہ کبا لے کو مل وہ کبا لے کو مل وہ کبا لے کو مل بل ماں باپ کی خدمت کا ماں باپ کے ساتھ حساب و سلوک کرنے کا یہی مقام مرتبہ ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ماں کا فرما بردار بنائے ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنائے نبی رہے وہ بھی یاد رکھو چاہیے ماں باپ کی خدمت کرنا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا شروع کرنا ایک ایسا بہترین عمل ہے کہ انسان کے بڑے سے بڑے گناہ کو بھی اندر ماں باپ کی خدمت کی برکت سے معاف کر دیا کرتا ہے سنر ابھی داؤت کی حدیث ہے سنن ابی داود اور سنن القبرى من بحقی حضرت عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ محادیث کے راوی ہیں کہتے ہیں ہم لوگ نبی علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص آیا آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ یا رسول اللہ انی اصابتو دمن عدیمن فحلی من دولت یا رسول اللہ ایک سوال یہ ہے میں نے بہت بڑا گناہ کر ڈالا ہے میں نے بہت بڑی برائی کر ڈالی ہے میں تو سمجھتا ہوں اتنے بڑے گناہ کی توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں ہے لیکن پھر بھی آپ سے اطمینان کے لیے پوچھتا ہوں فہر من توبتی میرے اتنے بڑے گناہ کی بھی توبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہے واقعی اللہ اتنا غفار ہے ستار ہے کہ ہمارا اتنا بڑا گناہ معاف کر دے اللہ کے رسول یہ نہیں پوچھا تو نے کیا گناہ کیا ہے تم نے کیا گناہ کیا ہے عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نما کہتے ہیں اللہ رسول نے اس سے پوچھا کتنا بڑا تو نے گناہ کیا ہے مجھے اس سے سروکار نہیں ہے بتا کے تو ہر لکی آہد بن والدین تیرے ماں باپ زندہ ہے یا کی نہیں ہے اس شخص نے کہا اللہ کے رسول ماں تو نہیں ہے اور ماں بھی نہیں ہے جاتے معاف ہوتے باپ کی خدمت کرتا تو بڑے سے بڑے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا لیکن ہاں، نصیب تیرا نصیب ہے کہ گناہ نے ایسے وقت میں اتنا بڑا کیا کہ نہ تیرا باپ زندہ ہے نہ تیری ماں ہے اچھا بتا باپ نہیں ہے لکھا من خالتن کیا تیری ماں کی بہن خالہ تیری زندہ ہے اس نے کہا یا رسول اللہ ایک خالہ ہماری زندہ ہے آج فرمایا جا قابل اللہ در رہا اپنے ماں سمجھ کر کے ماں کی بہن سمجھ کر کے اپنی خالہ کے ساتھ احسان کر پہاڑ کے برابر کی گناہ اللہ معاف کر دے گا میرے بھائیوں یہ ماں کا جس عورت کا ماں کا رشتہ ہو گیا ماں کر دیتے ہیں اسی لیے میرے بھائیو جس کے والدین زندہ ہوں جس کے ماں باپ موجود ہوں انہیں غنیمت سمجھنا چاہیے اللہ رب العالمین نے ماں باپ کی خدمت میں بہت ساری جہاں برکتیں رکھی ہے اور بعض سوال کتنا دیتا ہے کتنے بیٹیاں ملتی ہیں اس کو ایک حدیث اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس حدیث کو امام ابو جانا رحمت اللہ علیہ اپنی مسند میں مسند

اور کہا یا یا رسول رسول اللہ اتنی جہاد اللہ میری جان دیکھیں میرا اسلحہ دیکھیں میری جوانی دیکھیں ہمارے اندر جہاد کرنے کی ساری صلاحیت موجود ہے اور جہاد کرنے کی قدرت و طاقت بھی رکھتا ہوں ہاں، جہاد کرنے کا بڑا شوق بھی ہے لیکن حالات ایسے ہی کہ لا اقدر جہاد نہیں کر پا رہا ہوں تو اتنی ساری قوت قدرت ایسا اسلحہ ایسی صلاحیت ایسی جوانی ایسی قوت کے ذریعے اگر ہم جہاد نہ کر سکے تو سمجھے ہماری زندگی بیکار ہے آپ نے ساتھ سمایا تجھے جہاد کا جذبہ ہے تیرے اندر قوت و طاقت ہے صلاحیت ہے اور تیری جوانی ہے کہ میں جہاد نہیں کر سکتا تو ذرا یہ بتا تیری ماں زندہ ہے کہ نہیں کہا کہ اللہ کسی زندہ ہے آ نے فرمایا قابل اللہ رہا ارے بنا تم کیوں مایوس ہوتے ہو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے جا واپس کر اپنے باپ اپنی ماں کی خدمت کر اور تو جہاد کرنا چاہتا ہے اگر تو اپنے ماں کی خدمت کرے گا تو فہن کا ہاتھ وہ موت میرا مجھے اگر جو ماں باپ اپنے اپنی ماں کی خدمت کرے گا تو صرف جہاد نہیں جہاد کا بھی ثواب دے گا اللہ حج کا بھی ثواب دے گا اور بیت اللہ کے تمہارا کرنے کا بھی ثواب اللہ تعالیٰ تجھے دے دے گا اللہ رب العالمین نے ماں باپ کو اے بڑے خیر برکت کا ذریعہ بنا رہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنائی اکڑ کو لہذا اور استغفر اللہ من کل دم واتوب الیہ الحمد للہ وقفا وسلم شفا اماد جس طرح سے اللہ رب العالمین نے جس طرح سے اللہ رب العالمین نے ماں باپ کی خدمت میں بڑی خیر و برکت ابھی آپ نے دیکھا نمبر ایک افضل الاعمال نمبر دو انسان دنیا ہی میں رہتا ہے ٹھکانا جنت میں بنا رکھا ہے نمبر تین حج کا سوال عمرے کا سوال مجاہد یعنی جہاد کا سواب اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے مال نے اولاد نے زندگی میں عمر میں آمدنی نے برکت کا ذریعہ بنایا ہے بڑے خیر و برکت کی چیز ہے ایسے ہی ماں باپ کی نافرمانی کو اللہ تعالیٰ نے بدترین جرم قرار دے رکھا ہے حدیث کے اندر آتا ہے ہمارے نوجوان بھائیوں اپنے ماں باپ کی نافرمانی سے بچو ماں کو ستانے سے بچو اور باپ کو تنگ کرنے سے بچو اللہ اکبر امام مسلم رحمت اللہ علیہ اپنی مسلم میں صحیح میں امام ترمدی اپنی سنن میں امام احمد محمد اپنی مسلم میں نقل کرتے ہیں ایک نبی علیہ السلام دیوار سے پیٹ لگا کر کے اپنی پیٹ مبارک کو دیوار سے پھینکے بیٹھے ہوئے تھے صحابہ کرام کی بڑی جماعت ہے آپ نے دیوار سے ٹیک لگائے کے فرمایا انا کم بے اکبر کباہی کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے انا اس صرف بڑا نہیں بلکہ بڑوں میں بڑا گنا انا اس میرے تم بے اکبر کباہی کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں کہ سب سے بدترین گناہ کیا ہے سب سے گناہ بڑے گناہ ہم لوگ نے کہا بنا یا رسول اللہ آپ نے ساتھ سمایا الشراک باللہ سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے نمبر دو ماں باپ کی نافرمانی کرنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب سے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص سے صحابہ کرام کے جماعت تھے جس کے جن کی حادیث کو امام احمد بن حمد اپنی مسند میں تبرانی اپنے معاجم میں بحقی اپنے شعب الامان میں مسند اپنے بستار اپنی مسند میں نقل کرتے ہیں اور جن میں سے ایک حدیث یہ ہے اللہ اکبر ماں باپ کو ان کی نافرمانی سے بچو ماں باپ کو تم کرنے سے بچو ایسا نہ ہو شادیاں ہو جانے کے بعد بوڑھے ہو جانے کے بعد ماں باپ کو نظر انداز کر دو آپ رشاط بناتے ہیں سرا حرم اللہ الجنہ ہمارے تین قسم کے مسلمان امتی ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا اللہ اکبر تین قسم کے ہمارے امتی ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے رکھا ہے حرم اللہ الجنہ تین قسم کے بدبخت ہیں میری امت میں جن کے اوپر اللہ نے جنت کو جنت کو حرام قرار دے رکھا ہے

فرمایا مدمن الخمر شراب پینے والا نمبر دو واپی ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا کتنی بڑی بدبختی ہو ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا اس پر جنت واجب جنت حرام اور جہنم کو واجب کر دے نمبر تیس وہ اللہ تارا نہیں جہنم جن, جنت کو حرام قرار دے دیا گیا ہے سارے نے کہا یا رسول اللہ دیوس کس کو کہتے ہیں آن سمے اللہ یکرل الخلط فی اهله اپنی بیوی اپنے بچے اپنے بہنوں کے بہنے گھر میں ہیں یا کہیں باہر ہیں بے پردہ ہیں بے حجاب ہیں اس شکل ہے ہزاروں مردوں کی نگاہ ہماری بیٹی پر پڑ رہی ہے ہزاروں مرد ہزاروں نانائے مرد ہماری بیوی ہماری بہنوں کو دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اس کے دل میں غیرت نہیں آتی بے غیرت انسان دوسرے کو بے حیات ایمان دا اتنا بہر رکھے جائے کہ بہرا بی بیچ بیوی بیٹھنا اور کو باہر لے کر کے گھومنے میں کر اور کہیں گھر میں انکل یاد کا بی آ جائے تو سب کی آگے خدمتیں کر ماں باپ انتقال کر گئے ہو ماں باپ کے ساتھ احسان سلوک کرنا ایک ایسا بہترین عمل ہے کہ ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کے حقوق ہم پر باقی رہتے ہیں امام ابو داؤ امام تنگی امام ابن ماجرا احمد بن حمبل حضرت ابو اشوک رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کرتے ہیں کہ ہم لوگ نبی علیہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے ایک شخص نے آگے کہا یا رسول اللہ آپ بتائیے کرا کہ میرے ماں باپ کے مر جانے کے بعد بھی کیا ان کے کچھ حقوق ہم پر باقی رہتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں ہاں ماں باپ کو دنیا سے جانے کے بعد بھی دونوں کو وفات پا جانے کے بعد بھی پاس پر باقی رہتا ہے وہ پانچ حقوق کیا ہیں نمبر ایک ہمیشہ ماں باپ کے حق میں دعا کرنا رب رب ہوما کما بیانی ہمیشہ دعا کرنا نمبر زمانہ ہو گیا دنیا سے گئے پر واجب ہے کہ ماں باپ کے حق میں دعائیں تفرت کریں نمبر ماں اگر کوئی اچھا وعدہ ماں باپ نے کسی کوئی اچھا کام کر دے کسی کو کچھ لینے دینے کا وعدہ کیے ہو تو وعدہ پورا کرنے کے پہلے پہلے انتظار کر جائیں تو اولاد پر واجب ہے کہ ماں باپ کے اچھے وعدہ کیے وعدے کو پورا کریں نمبر چار اللہ اکبر وسیلہ شرجات باپ کے جو دونوں رشتے دار ہیں دریاد اور مدیار یہ دونوں جو رشتے ہیں ماں باپ کی دنیا کے جانے کے بعد بھی جیسے ماں باپ اپنے رشتے کو اپنے بھائیوں کو نہ اپنے ان کے دنیا سے جانے کے بعد بھی اولاد کا فرد ہے ان کی سلے رہنے کو باقی رکھے اور پانچویں چیز میرے بھائیوں وہ اکرام و صدیق ہما ماں باپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد اولاد کا پانچواں اور آخری حق ہوتا ہے وہ اکرام و صدیق ہما کہ ماں باپ کے دو ماں کے دو اور ماں کی سہیلیوں کی عزت کی جائے ان کے ساتھ اس میں شروع کیا جائے یہ کر کے یہ میرے بھاپ کا دوست ہے یہ میرے بھاپ سے ملنے والا ہے اور یہ عورت میری ماں سے ملنے والی ہے میری ماں اس سے دوستی رکھتی تھی اس لیے ماں باپ دنیا سے جانے کے بعد ان کو دوست اور ملنے جلنے والوں کو ساتھ کا اکرام کیا جائے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نیک بنائے سارے بنائے موہد بنائے متب سنت بنائے الحمد ہم یہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی عطا فرما ان کے ساری بیماریوں کو دور کر دے اللہ ان کو صحت و حافظ نصیب فرما جو مقروض ہے اللہ تعالیٰ ان کے قبر کو ادا کرا دے جو پریشان حال بھائی ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے الحمد ہم نے جو قبر شد کے اندر ڈوبے ہوئے ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما اور باپ کو جو تنگ کرتے ہیں ماں باپ کی جو نافرمانی کرتے ہیں